حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت میں ایک دن اعتکاب بیٹھنے کی نظر مانی تھی مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں اعتکاب بیٹھنے کا حکم دیا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تریپن